وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ سود کی حرمت کا حکم نازل ہونے کے بعد بھی سود نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے ہاں اگر توبہ کر لو تو قبول ہے اور تمہارا اصل مال تمہارے لیے ہوگا وہ ان تب تم